حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے اور باتیں کرتے رہتے تھے جب آپ اٹھتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ ہم دیکھتے کہ آپ اپنی کسی اہلیہ کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں چنانچہ آپ ایک دن ہمارے ساتھ باتیں کرتے رہے جب آپ اٹھے تو ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بدوی نے آپ کو جا لیا اور آپ کی چادر پکڑ کر کھینچنے لگا حتیٰ کہ آپ کی گردن سرخ ہو گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ چادر بھی بڑی تھی آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس آرابی نے آپ سے کہا مجھے یہ دو اونٹ دیں بلا شبہ آپ مجھے کوئی اپنے ذاتی مال سے نہیں دیں گے اور نہ اپنے باپ کے مال سے دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں نہیں میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں نہیں میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور میں تجھے اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک مجھے چھوڑ نہ دو جو یہ تم نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور وہ بدوی ہر بار آپ سے یہی کہتا تھا اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور راوی نے پوری حدیث ذکر کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا اور اس سے کہا اس کو اس کے یہ دونوں اونٹ لاد دو ایک پر جو اور ایک پر کھجور پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ جاؤ تم پر اللہ کی برکتیں ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو پچہتر